جدہ ایئرپورٹ پر میں پاکستان سے دور ایک افریقی ملک میں اپنے دوست احباب کے ساتھ تھا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اسی مبارک مہینے کی تیسویں رات ہم نے مدینہ منورہ میں ریاض الجنت کے مقام پر جمع ہونا تھا وسط رمضان گزرنے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کے توسط سے سعودی سفارت خانے سے رجوع کیا سعودی سفیر کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم کی برکت سے میرا یہ دوست صرف ایک گھنٹے کے اندر عمرے کا ویزا لینے میں کامیاب ہو گیا ورنہ کہاں پاکستانی پاسپورٹ اور کہاں سعودی حکام کی یہ نظر عنایت پاکستان میں تو الحمدللہ عمرے کے ویزے کے سلسلے میں کبھی زیادہ دشواری نہیں ہوئی لیکن دوسرے ممالک میں میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی سعودی سفارت خانے محبت و مودت کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور عمرے کے ویزے کے لیے اتنا رلاتے ہیں کہ اونٹوں کا سفر زیادہ آسان لگنے لگتا ہے اور سعودیہ سے نکلنے والا زمینی تیل اسلامی اخوت کے گلے پر چلنے والی تلوار دکھائی دیتی ہے اس میں کچھ قصور تو پاکستانیوں کا بھی ہے کہ وہ چند ریالوں کے لالچ میں سعودیہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور کچھ نازیبہ حرکتیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تیل کی دولت نے بہت سارے عربوں سے انسانیت اور دینی قیادت چھین لی ہے اور وہ ان اخلاق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں جن کی بدولت انہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا خیر مجھے اس بار آسانی سے ویزا مل گیا جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا تیئیس تاریخ قریب آ رہی تھی مجھے اطلاع ملی کہ اجتماع کے بعد شرکا جدہ پہنچ چکے ہیں چنانچہ میں نے بھی رخت سفر باندھ لیا یہ بہت طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا ایک جہاز کے بعد دوسرا جہاز لینا پڑتا تھا اور راستے میں ان گندے ایئرپورٹوں پر انتظار کی گھڑیاں کاٹنی پڑتی تھیں جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے حسن اتفاق سے بعض اچھے رفقائے سفر نصیب ہو گئے ان کی منزل بھی مکہ مکرمہ تھی قرآن مجید بھی ساتھ تھا اور پھر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے دل کی تڑپ اور عظیم کام کے مشورے میں شرکت کا جنون بھی سفر کو آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوا بلاخر چھتیس گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جدہ پہنچ گئے یہاں امیگریشن کی لائنیں لگی ہوئی تھیں شہری کا وقت ختم ہو رہا تھا ہم نے ماہ حضر کے ساتھ روزہ رکھ لیا اور اپنے نمبر کے انتظار میں کھڑے ہو گئے حسب معمول سعودی عملے کے تیور کافی گرم تھے پاکستان سے آنے والے جہاز کے مسافروں کو جلاب کی گولیاں کھلائی جا رہی تھیں اور بیت الخلاء جایا کر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان میں سے منشیات کا سامان کون نکل کر آیا ہے احرام کی خوبصورت چادروں میں ملپوس زائرین کے چہروں سے بے چینی ناگواری اور غصے کے آثار چھلک رہے تھے مگر وہ کیا کرتے جبر کے ساتھ سب کچھ سہ رہے تھے ہم چونکہ ایک دوسرے ملک کے جہاز سے آئے تھے اس لیے جلاب کی گولیوں والے ناگوار عمل سے بہرحال محفوظ رہے امیگریشن کا عمل اپنی روایتی سست روی کے ساتھ چل رہا تھا سعودی عملے کے ارکان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آنے والوں کے میزبان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے اور اسلام کے مرکز کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا ہے سگریٹ کے لمبے کش ہر چند منٹ بعد خوشبودار قہوے کی چسکیاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد بلا وجہ سی چھوڑ کر چلے جانے کا عمل اور بعض اوقات طویل باہمی گفتگو میں انہماک یہ سارے کام توجہ کے ساتھ ہو رہے تھے اور نہایت بے رغبتی اور سست رفتاری کے ساتھ پاسپورٹوں کو بھی بھگتایا جا رہا تھا یہ عمل میں اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا اور آج پھر میرا دل یہ سب کچھ دیکھ کر کڑ رہا تھا بوڑھے زائرین تھک کے قطاروں میں بیٹھ چکے تھے عورتیں سخت پریشان تھیں بیماروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور اس پوری صورت حال کی شکایت بھی کسی سے نہیں کی جا سکتی تھی معلوم نہیں ہمارے ان عرب بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے وہی قوم جس نے کیسر و کسرا کے تخت و تاج اکھاڑ پھینکے تھے آج اپنی شاوت پرستی دنیا داری اور سستی کی بھیٹ چل رہی ہے اور غلامی کی ان کھائیوں میں جاگری ہے جن کا تصور بھی روح فرسا ہے یہی عرب جنہوں نے پوری دنیا کو اسلامی اخوت کا سبق دیا تھا آج غریب مسلمان ممالک کے افراد اور پاسپورٹ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے نفرت چھلکنے لگتی ہے اور کافروں کے رخساروں پر ان کی دولت پانی کی طرح بہتی ہے عرب چاہتے تو پیٹرول کے خزانے کو استعمال کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی دلا سکتے تھے اور اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے تھے لیکن وہ تو خود پیٹرول میں بہہ کر غلامی کی دلدل میں جاں پھنسے ہیں اور اب ان سے ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کا دین سب کچھ چھینا جا رہا ہے ایک زمانہ تھا اور یہ زمانہ پھر آئے گا جب لوگ ایمان بچانے کے لیے حرمین کی طرف دوڑتے تھے لیکن آج حرمین والوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں کی پناہ لینی پڑتی ہے ایک زمانہ تھا جب عرب سوکھی روٹی کھا کر دنیا پر حکومت کرتے تھے لیکن آج وہ سونے چاندی میں نہا کر بھی محکوم ہیں اور اپنے ملکوں میں اجنبی اور غلام بنتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عربوں پر اور تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اب تو بعض عربی قلم کار اسلام کو ایک طرف ہٹا کر اپنے عربی ہونے پر فخر کر رہے ہیں کسی نے ایسے ہی لوگوں کو کیا خوب جواب دیا ہے اے عربی مسلمانوں تمہاری عزت اور افتخار کی وجہ تمہارا عرب ہونا نہیں ہے تمہیں آج جو کچھ ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تمہاری تاریخ سے نکال دیا جائے تو پھر دیکھو تم کون ہو و سمود کے کافر جن کا وجود زمین نے گوارہ نہ کیا لوت علیہ السلام کی قوم کے بدکار جن پر آسمان نے پتھر برسائے ابو جہال و ابو لہب جیسے جہالت اور ظلم کے پتلے جن پر انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا اور بتوں کے سامنے ننگے جھکنے والے وہ حیوان نما انسان جن کی زندگیاں ان کے پیٹ اور شرم گاؤں تک محدود تھیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن نازل ہوا تو عربوں کی قسمت کا ستارہ بھی جگمگا اٹھا عربوں کو عزت اور عظمت اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے بس جب تک وہ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص و وفادار رہیں گے عزت و عظمت ان کے قدم چومے گی لیکن جب وہ اسلام سے دور ہٹ جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ زمین پر بدترین بوجھ بن جائیں گے آج کا عربی کہاں کھڑا ہے لازماً اسے اس پر غور کرنا ہوگا دنیا کی ریل پیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بکات نہیں رکھتی یہ پخانے کے ڈھیر کسی کے پاس زیادہ ہوں یا کم اس سے کیا فرق پڑتا ہے چنانچہ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس پیٹرول کی وجہ سے ہماری اسلامی عزت یا غیرت پر آنچ آئی تو ہم اپنے محلات گرا کر دوبارہ خیموں میں چلے جائیں گے اور تلواروں کے سائے تلے عزت کی زندگی گزاریں گے کاش شاہ فیصل مرحوم کی یہ سوچ ان کے جانشینوں میں بھی منتقل ہو جائے اور وہ اپنے دین اور اپنی قوم کا اس قدر سستا سودا نہ کریں جس قدر آج ہو رہا ہے اور یہودی منہ چھپا چھپا کر ہم مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں میرا جب بھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے وہاں کے ایئرپورٹ سے ہی یہ خیالات میرے ذہن کو کچوکے لگاتے ہیں سعودی اہلکاروں کی نفرت بھری نگاہوں پر مجھے غصہ کم اور رحم زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ جس مال کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ مال تو خود ان کے لیے وبال بنتا جا رہا ہے اور ان کی نسلوں سے اسلام اور عربیت نکلتی جا رہی ہے اور دنیا کے بڑے کافروں نے ان عرب شہزادوں کو اپنا بار بردار جانور سمجھ رکھا ہے ایسا جانور جو ان کے ہر نخرے کو برداشت کرتا ہے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے اور ان کے کہنے پر اپنی ملت اور قوم تک سے غداری کرتا ہے کاش عربوں کو بھی اپنے میں سے کوئی ملا عمر ملے جو اس قوم کو غیرت عزت اور استغنا کا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے اور دوست دشمن کی پہچان کرائے کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد امیگریشن کا مرحلہ مکمل ہوا تو سامان کی چیکنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا حرمین شریفین میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اس معاملے میں جتنی سختی کی جائے وہ کم ہے لیکن اگر انداز اور رویہ میزبانوں والا ہو اور خود کو خدام الحرمین سمجھا جائے تو نامعلوم کتنے مسلمانوں کو راحت مل جائے اور کتنے بددین دیندار بن جائیں لیکن یہاں بھی معاملہ بالکل حاکمانہ اور معاندانہ ہوتا ہے میرے پاس مجاہدین کے کچھ اموال ڈالروں کی شکل میں تھے سامان چیک کرنے والے سے میں نے جلدی کی درخواست کی اس کی طب نازک پر یہ درخواست گراں گزری اس نے میرے سامان سے ڈالروں کی گڈی نکال کر باریک بینی سے چیک کرنا شروع کر دی پھر ایک دوسرے ماہر کو بلا لیا اس ماہر نے ڈالروں کو الٹا پلٹا کر دیکھا اور نہایت خوشی نعرہ لگایا اے خالد مبارک ہو ان میں بہت سارے ڈالر جیلی ہیں خالد صاحب جو مجھ سے انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے فوراً خوشی سے اچھل پڑے چالیس کے قریب نوٹوں کو جیلی قرار دے دیا گیا اور مجھے مجرموں کی طرح الگ کر دیا گیا عملے کے کئی افراد نے جمع ہو کر میری دوبارہ جامع تلاشی لی میرے جوتے کو کاٹ ڈالا اور مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اس کمرے میں ڈالروں کو چیک کرنے والی مشین لگی ہوئی تھی چالیس جعلی نوٹوں کو مشین پر ڈالا گیا تو مشین نے ان میں سے بارہ کے علاوہ باقی نوٹوں کو بری کر دیا اب بارہ نوٹ اور ایک مجرم کو ایک اور کمرے میں لایا گیا یہاں ایک اور ماہر نے اپنی مشین کے روبرو بارہ نوٹوں کو پیش کیا تو اس مشین نے چار نوٹوں کو مشکوک اور باقی کو خالص امریکی قرار دے کر بری کر دیا اب مجھے ایک بڑے کمرے میں پندرہ کے قریب آفیسروں کے سامنے پیش کیا گیا وہ سب مجھے گھور رہے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے مجھے نماز پڑھنے دی جائے انہوں نے اجازت دے دی میں نے کمرے سے نکل کر ایک کونے میں نماز ادا کی اور اپنا معاملہ مالک حقیقی کے دربار میں رکھ دیا میری آنکھوں سے آنسوں رواں تھے اور میں بار بار یہی کہہ رہا تھا یا اللہ میں تو تیرے گھر کی زیارت کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے لیے اور جہاد کے فریضے کو زندہ کرنے اور بابری مسجد کا حساب چکانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں مگر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دعا کے بعد دل میں سکون سا محسوس ہوا میں دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچا تو ایک صاحب مجھے پولیس تھانے میں پہنچانے کے لیے تیار تھے بڑے آفیسر نے مجھے کہا کہ چار ڈالر مشکوک ہیں اس لیے تھانے تو جانا ہوگا میں نے اللہ کے بھروسے سے بات شروع کر دی اور چیخ چیخ کر ان عرب آفیسروں سے کہنے لگا کیا آپ لوگوں کی یہی مہمان نوازی ہے کیا آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں پھر اللہ نے میری زبان پر جو جاری فرمایا میں نے کہہ ڈالا اور اپنے دل کا بوجھ خوب ہلکا کیا میں نے انہیں جہاد کے متعلق بھی بتایا اور ان کی ذمہ داریوں کے متعلق بھی توجہ دلائی میری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری تھی میری آواز غم کی وجہ سے کانپ رہی تھی میں نے دیکھا کہ ان میں سے بعض کی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے آخر تھے تو مسلمان تھے تو عرب شہزادے چنانچہ اسلام اور جہاد کی برملا دعوت نے ان کے ضمیر جھنجھوڑ دیے اور ان کی غیرت کو جگا دیا میں نے اپنی بات ختم کر کے کہا لے چلو مجھے تھانے اور خوب ثواب کماؤ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا مگر وہ سب بیٹھے رہے ایسا لگتا تھا کہ ان پر سختہ تاری ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو بڑے آفیسر نے بے ساختہ کہا میں تو انہیں تھانے نہیں بھیجوں گا باقی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی صرف وہ شخص ڈٹا رہا جس سے میں نے جلدی کی گستاخانہ درخواست کی تھی لیکن سارے آفیسروں کو اپنے خلاف دیکھ کر وہ بھی نرم پڑ گیا پھر ایک آفیسر نے میرا سامان اٹھایا اور دوسرا میرے آگے چلتا ہوا دروازے تک آیا دونوں نے دروازے کے پاس مجھے گلے لگا کر رخصت کیا ان میں سے ایک نے معذرت بھی کی اور میں اطمینان کا سانس لے کر ایئرپورٹ کی اندرونی عمارت سے باہر نکل آیا مجھے اطلاع تھی کہ کچھ لوگ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے میں دائیں بائیں انہیں تلاش کرنے لگا اچانک میری نگاہ سامنے والی پارکنگ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہستی جس سے میری ملاقات ایک مسجد میں ہوئی تھی بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی میں آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہو گیا وہ میرے دیر سے نکلنے پر فکر مند تھے جبکہ مجھے جلد کعبۃ اللہ پہنچنے کی فکر تھی